حضرت اتبا بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورہ سورہ میم یعنی قصص تلاوت فرمائی حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک پہنچے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ دس سال پاک دامنی اور پیٹ بھر روٹی کے عوض مزدوری کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوالیس